سنت کی راولی سب پوری اڈے مقوری اور دشمن گئی داؤ نے دنیا کے ابدا میں سلا رہے گا اللہ اکبر خدا رہے دے دہی لمنا ہر چاہ کا حالت پورے اگے جین سلویری اللہ اکبر دور لوے کچھ انتار کے نار کا سر کوئی نہیں خیال رکھتے بلکہ چیز سے ابے جین سل اللہ اکبر خدا ڈیر لوے سلا رسی گے رحمت رسی گے مغلقات نیچے رکھتے ہیں ابیا سبرنگن اللہ اکبر لائق فریاد اور جزائر ایک دیر دو ایک آتا پتار دی نہ بنا سلون کی گتی نہ بانگی ہوئے نہ بیائے اشر اللہ راج دے بیان تم جدا حاضر سب پور دیر کا نقل پوچھتے ادے امداد نہ اللہ اکبر دیر لو ادھر مدد کے دو نا اور داج دہ نے کتاب تو سوچ اور میں سفر کر لا لنڈ ادارہ بغیر سن بر حاجت روانی سے کیونکہ دا اعلان نہ پورے ہوتا کرو اور شیطان دا آئی نے نہیں کی تو روزہ دار نہ دونوں نہیں کی لیکن حدیث کے حریف کے بان گئے شیطان تو سی اور بات نہیں تھی وہی جائے تو ہی مزل مطلب بیان کرا پتی تو لم بہار ہے مسلام کی گری لیکن دا انہیں رشی ہوا دا ذکر رشی ہوا کہ ملک کے ددے سبب نو مسئلے نہ کرے سب دا قرآن پرانب سن کے کو کے بارا گئے نستاذ ہوئے سرجموں کو اٹھا کر بسے انے سرجموں کو انعام انام سا تو کے ہوئے نتاثر بسے جو کا نام تو مانے مانے مت کرے نکافر بسے مبارک راضی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مثال پیش گئی کہ یہ سڑی اخبار غلطی کو مقصد صحیح نو اللہ کی رضا کی یہ سڑے نے چاہو پل دوڑائے اوبو پیو سر لائے اوکھا یا پاس صحیح تھی ایولو دش کے لفتور کو مزل دے چاہے چوبو نشتے آبادی نشتے روان دے کلو کے دم ازل دے دش نے سو رکھے دے وائی آرام کو مجھے پیو کے در پلا اصل ہوتا گلام یہ سرگی واش نہ بھی جلبوش میں ہو سکتے تھا لوگ سمند ہوا لینے والی جلدی دش نہ ہوتے ہیں مدل دے اور امرم جی دے سمجھنا اور راغا دیو سمجھا سمجھا ساجی ہوتی نہ دہراغے وہ نیانے سمجھا اور راغے سمجھا اس میں سوگی پٹیشی اور آگا سر آگے ہوا نا سب دستر کی بولا تھے جی چیو قسم دستر لیجا اور ذرا جلب تلاش اگر انہیں بولا تم جی آدست اول یہ بتک میں ہوگا اس کے لیے ہدے ڈو رہے اوپر اور جی کلا تم نے مرشوا ڈوڑا بعد مورت میں دعا کی میں دعا کی بھائی اللہ انتا ابدی یوانا رب اللہ تو تما بندے اصدر بنا جو خوشحال ہے نا الفاظ غلط تھی مطلب خدا ہے کہ اللہ ہمن تربی وانا آپ وہ تو دار جو خوشحالی نے بدل کی وہ اس طرح بندہ ایسے دیر ابھی حدیث کے راضی جب امین ہو رب گونا اللہ دے خوشحالی کہ بندہ موڑ شو تندے ماں نظما ہم دو سنائے دائنی دارنی کسانے بابار مدد سے اللہ تو خوشحالی اجے وہی کو زور زر بتا سکتے ہیں وہ قرآن دِشو جی نہ اسم مدرسوں کی گوری قرآن مشکل ندی مظلوم کتاب پنم تنگے کی گی ایک ہزاران روان دی دوان اور چندے صحیح لیکن اگر مدرسے کے قرآن مشکل بلکہ داغی نفا ٹکائے نشانہ قرآن والے تو بدی والی سی داغی ویلی سی اور اسپار اور علم اور مسلمان کو دینے پڑے گی تپور سے نہیں کی کہ تو مدرسہ کے پاس سس ہوئے حالانکہ اگر زان نہ چندے کوئی حرم دے زمن کتابوں نے لکھی شامی لکھی النوازن تو سمر کندی سے فتاوا کہ وہ سرے زان نے جماعت کے غاری اطول پیساور کی نو الب امار کے بار اویا پیسے کے رجوع کی جگہ تاج گنا جرم ہوگی مجاہدین لا فقراء لا فقار کی دماغ کے پاؤ گئی تھی زمین مارا شرط ہو رہا تو قرآن در تھی نگر ترتا رما خیال نہیں کی سکے کشار کے در چرداس اردو چر دل قرآن در سے من دل کے پایا ہوئی تھی من میں قرآن واپ لوں منگ میں تو فاسکر واپ کہ من کا تو قرآن فخ ہم جان کے بیان کی من تعاون کو دے خل کو سرا اجزان نے قرآن میں سو لواس نہ دے لے لکھتے معاشرہ کا کیا رو لے گا ادا معاشرہ تو شاء اللہ اور کو دے رہا ہے سشوا اس کو دری سیری دئی سے معاشرہ سے سچے گا خصوصاً دستان زمردان لکے خور دالاتے نہ بڑا باجور مریضی سات دنیر ساغان دا علاقے پدی ترشی میاش چیز بشان تا تلے ہوں پدا علاقہ زمات ہو رہا ماو قتل چیز طول علاق کے قرآن دے اور درسن دی اور آگا مرض چیز پسبب داغے سرے دلو جرم سزا مستحقی کی بیداشت اگا ختم شعر گنا درے قسمہ شریعت کری یو قسم گنا دے چداغے سزا ہمیشہ دو رکھتے معافی نہیں

نا دا سے مرض دے کہ پسر ڈارے ہنشا جہنمندے اجم شا حمار نہ کہ سڑے اللہ امر کرے دے کی سگنی متوا او سڑے داؤ کی لیکن پاس اگر تو گنا ہوائی فائدے کے دن دن درجی جی پرنا بل رض زیدہ و کرے ادے کے عمر شو سل ہکے دا ماں پر چرا رہے کہ بغیر اس کا نہیں کی گی میں بالکل سے بدل دوں ظلم لالو نے سرانی التا پوچھو گے جی ان شیشے دے دے دے اغاو نور ماں کرا کہنا اس کے لئے خبر سولے ماں نے تپوز کی جی دا گیرا سنگا تھا میں کو نہیں یہ اصل رے خول سنگ جی میں سڑے نکافر کی جی فاسد شو تو یہ خبر ہے کون یہ گنا دے چاہ تھا سنی انا رکھ تاری نہ زو گنا کون تو تمہارا گنا کا سمالم نہ دے میں بتا سما تو گو ہی نہ گنا تو ہونی چاہیے کٹے گا اتا سمجھتا ہی گیا ہو ہمارے یو گنا دے چاہ پستر گفتاری میں مسئلہ دادا کہ جو گنا ذات کا قتل گنا دے تم کے جو سواب گائے کا قتل سواب دی جی، قرآن کا قتل سواب دی جی، خانہ کعبے کا قتل سواب دی جی، عالم کا قتل سواب دی مجھے گیری کہ یو نقصان زیاد تھے سڑے کی دوسری اور تنگوریا وہ تمام ہو رہے سفر ہے اور جو تگوری گنا گائے رہے نہ ابھی گرا کرے گا گنگار کیا تم گنگار کی نہیں گنا گائے کا جو قتل دادا کی گنا دے کہ دیکھ پر دو سنگان پر گنگارے جی دتا آخو تو گوری نیچے گنا جائے تو گوری نہیں گناگار تھا نہ دا گنا شاید کہ تو نہ جا سکتے دیکھا ڈے بلوم گناگاری کیا تو اچھا گوری نہ سر اور تھا تیری سوچ میں کی گیا اور ہم خبر کی گی ماتے ہونا تھا تل مجھے تو وہی کھیت یا ڈرین قسم گنا دے کہ اگر گنا دے گنا اگے تو ان کے اگے تھا گنا نہ ہوئی اگے تو وہی بےداخ او کل آگے تو وہی احداث نئے پیدا شروع بدی گنا سزا ان سے ابل سزا ادارا ادا کس قسم گناگار شواط میں حدیث راجی دا انس رضی اللہ تعالیٰ عمد حدیث سے کہ انس سے سب زما شباب کے نا حضرت پہ آؤ وے کم و ابد زمین میں وے اندر میزان امال کے تندے کی گئی اور کال تنے فارغ سے رات اور کال تنے میں بال اور جو کوسر کے پاس اب ادار اور چل بہن ہلوم چلیا ہلوم چلیا راشئی راشئی اور گلاس اس سے اور چار چلا یو گلاس اس سے لمبی ماں ابدان سر قیامت کی بت گیری تھی دانا کی جنت کی بنتے گیری مجھے میدان دان کی بنتے گی تھی یہ ڈر برآوان سی اور جمع اور سچان جی کی فلجاد دنان بہری انہو جی جما آزاد البیر البال پرشتے بھی جما دہور میں واپس کی لگا سنگ کے ساتھ پردے اس شرح جو کون مجھے چلو کم پاکولو اسے ہادی اسے ہادی جب چلو کم پرشتے چر کے بوزئی باخ و زما صاحب کی مومنان میں تب فرشتے ہوئی یا محمد ان کا لا قدری ماں حدسو عبادت اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا تپت نہیں سے تا نپس دئی تو جن کی نیو کرنی شروع کی جاغتانو لفظ حجاز راغ لے نئے پیدا یعنی پہ زمانہ دا حضرت کے نو ادھائی پیدا کر اور پیدا شدت ہے بس سواب دے نو حضرت پتانو ہی کی شفاعت تم حضرت باپارا میدان کی چلی شروع لہم لہم بچرے کم اللہ تباہ برباد کی شباہ نہ ہم باروں اور ہم برباد بعد بے باد سزارا تم اقتدل شباہتم ویشرے اور سزام دولا قرآن کے تو منافع بیان بازی پولیس تعزیوں پاس دن کو لٹو کے ہوتی تو منشیت وائی کے لفظ عزت مستعمل ہے اور ارادت بھی جی تھی لفظ مستعمل ہے اور اراد آگے لائق نہیں بیٹا غریب کرے تو سوائے نواب سے پخیر آ گئی نہ کوئی نہ کوئی ٹوکری ٹو کوئی نیا بھائی لائق نہیں کرے نواب ہوئی جو غریبی موبائل کے خالی کوئی من بیگ نہ کرو کرا داخیر کی کوئی دائرہ جو ساتھ دو آپ نے گا بیگ نہ دیکھوں گے بے گھد گر میزورم سی دو پیغمبر کو مثال دوبارہ کوئی دیکھے روک وہ سوکانا یہ تین دنوں سیکارا اس کے روپے نے ساتے کہ آپ بس ہی کے بعد سو دینا وہی مانا چاہتا بوجھ گئی کہ وہ دھرتی گئی ہو چاہیے یہ گنم جی دینا تصویر کا روک من کرانا باغ دن کو ٹو دے کے شرط دامل کو تھے شرط کو تھے پریمل کے دا شکاروں نے سرگن شیو کیا خلاف کو سنتی لگ کے کچرے افسران گدا کئی نمونگ تکول بدوائی خستا سو دمنیان اور دمقتدار دنن نسلو سالم کی گدا کم رہے اپ کم ہو بابا جمعے پشپا پجامی مسجد کے آکولا بچا ملیاں طالبان جو دیمن حالت دو افراد سے ہو بے مل کے صرف خدا نو سے کہ درگاہوں میں تلاش کی چیزیں کئی اور اللہ سے گئی مخلوقات مالک جنت نقصان ہو بنے یہ مل کے پیش مسلمانی نو ختم کرے پختون تک کنزل کے ساتھ کا گرشم ساتھ اپرادھ میں کرتی بختم وہی سخت کنزل رہتا ہوں اوپر سنتاون کے زچالان شوم یہ دش نظر یہ دیکھ کیوں اور بالکل نقصان نہیں ماں چاہیے تو سمنے سے میلے بے دامیا نا ساڑی اتائی نا کفلناس نے یا یہ بولے مہتا بھی گئی اوتار تا گئی یا سوک ما یا سے دا پیدا نو ہم چیستاشی نو لگائے غارا کئی نو رہا زبو پہلے لگی اور جو کل رہا تھا جو نصیحت کی کو روپئے پائی لے گی اور کل جو روپئے پائی لے گی اور کل جو آدھی نظر روپئے دکھا لے گی اور کل سمر کی بغیر ڈیرے یعنی میں پانچ ہزار یہ تم لگی نیچے سدا بائنگی روپئے کرنے گی سلاب کو سنت سنت طریقہ ڈارا یا بانگ بلکہ کام کا پیسے سنے لگی سنت طریقہ دارا کہ بچے کوئی کیوں نہیں تھا اجمن کول پہ نہ جی آگا ڈوڈا ہے کہ آلمگیری لے کے لے رہا نہ آگا ڈوڈا ہے جوڑ گئی دو دعوت کو ستان چلائی دی یہ بچے اس نے کیوں خود نے کیوں فلائی جوڑ تو نہ تو ڈوڈا ہے کہ اللہ درگا تو پارا نہ ہوگا دانے ہے کہ اگر اس نے کیا تو الگ یا لباد روایت کرا جی اگر دعوت و ستان دا مانا رہا کیا رہیں گے کوئی دن آدھے کے تاب ظاہر پہلے گی میں بیزتی سنگھ کی گی میں سداوان چستا یا دوسری واجی ادولا واج کے نہ واج ہے میں فل کو تیار کی گر شروع ہوتا اور جسے کیا کنزل کے خود تک گر شروع اور جسے کیا تھا کنزل کے وستاخت تک ڈولتے ہوں نو زمان راؤ کی یہ تمبورے والے ڈولتے ہو تو اچھے سرے سلو رکھا تو سنت کے یہ تمبورے راہ والا نہ خلق بس کوئی یہ ظلم دے نہ میں بچے سنت الدان سنت کی کہنا مجھے سنت کے تمبورے نارواز ہوا اور سنت کے شاغت خلیف الرحمان سنت ان کی ارے کے رواج سے اور تو زیادہ چندر کے وہ استاد پلار میں پرسو بستا ہوں میں استاد پلار کی مل کی دن جنوری بولتا ہو رہا ہے پرسو کے ہوتا مجھے دعوا لوٹ مار میں کوئی مفروق میں نہیں دے سکتی ہوں آگئی تو طریقہ مسلم ہو خیری کہ مال ان بچی ہو عزت ان بچی ناغمات ادا کی گوری

اللہ احسان دے اور دا علماء اللہ حق برس پیدا کر رائے مجھے فرض حق عمر کے برکت اور خیر واقعی افراد فرصت ہوگی اور دیکھی کہ جو شکشا ملی گی اللہ نے عیب کے خیر و برکت واقعی میں تو قرآن دا برکات کی اس عمل دنیا کی مشکل جو خرائے کہ دا دیو یہ نستافدار بسوں بسوں بخن صورت مومن کے راضی زمان کتاب چار رکھ نو مخلوق نہ فرشتے دہار اگئی دعا کوئی کہ اللہ تا کتاب سے جسوس کے نس اور تا دلال تابیش نو اللہ دئی بسے جد پلار ہو بکے جد دامن ہو بکے جد خل ہو بکے داوی صورتحات کی مراجی دا قرآن دا دستور عمل دا سے عمل دے عمل کے ساتھ سطح برا اصا ہم نے کی پورے سدارانی آگئی رٹول اجر ورکی گی تو سامن تارا کے قرآن نہیں دی ہوئی کہ دا عمل کے پو خود متاثر سے قرآن کے دا نہیں دی ہوئی لا یؤمنون حتا یسر دی تم جو انہوں تو نتم امن نہیں قرآن کے دا نہیں دی ہوئی لا یؤمنون حتا یسر دی صدقات کی اور نہ تو نتم امن نہیں قرآن کے دا نہیں دی کہ لا یؤمنون حتا یحج دی کہ حج کے لب امن نہیں قرآن کے دانری ویلی لا ہنون ہتا یسوم ہوں چاہتا ہے سوموشی وہ جو ساتھی نہ قرآن کے دعوے دی فلا و رب کلا سن کے دخل کو عقیدہ جموں مسلمانان ہوئی مسلمانان لا یؤمنون ندی ایمان والا حتا یحکمو کا فیما شجر بینہم تراغے پوری کتا سنت کا طریقہ کو ہم خرے کی جائے روپے نے ساتھ نظم چکارا تو پورے کے ساتھ طریقہ پیغمبر نے جاری کرے اور تاپ و طریقہ ندی روانی ندی ندی نونا اجیت سے جی جو افتار اور حضرت کا صحیح ہو تو کہ اس زمین لندے امن بمنزی ہو گیا بکوانی قربانی میں ابو بردا سب نے نیار اجیت سرا جی اگو نے نیار دمار کے برا ناز ماما ادے یہ حضرت گاونڈیان اگیو ادا گئی وہ ہوتا اختیار کرے گا مجھے چراسلم کیلے الال تو خدا جزان کے وہ ہم حضرت کی بیا والا لے بابا نے پوکھو کیا جزان لگو ورسم اور دوں گا خدا کی کیفیت دار کی جمود نفس گئی مور نہ دماغ کے کرے گا مستا قربانی نہیں کیے گا سب بلا قربانی کی معلوم اداش کا کہ سنت بکے میں تو آگا مقدار کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بھی اور دو دے کاغذ دن کا کہ پیغمبر سن کرے گی اور پارا وقت بہ کے تم وقت پیغمبر ہو مسلمان نے کپور سکا تو آدھے پارا طریقہ کے کہ پیغمبر سے رہے

دا کتاب دے کہ بھکاری دنیا دا اثر رہا ہوگی دنیا کے اوسرے دشمن کئی دنیا کے اوسرے خوشحال کئی دنیا کے انتظام کئی سنسار کے ڈگری گیٹ ہو یا وقت جو دے تو ڈگری گیٹ سلسلہ کے یہ بھی جنگ رہے کہ پوری طرح حجیز مزدور یہ انگریزی اصلاح یہ منتری کے وفد رہے ماں زمین دار القرآن لان جداؤں جدا سنے میں دار القرآن یعنی کہ قرآن کئی میں آؤں یہ سو کئی میں جو تو کوئی بھی پو قرآن میں تو لیکن یہ تو الحمد تیرہ سے ماں تیرہ تھا یہ بولتے ہو خان تم ملا کے اندر پاتے ہیں اور جی رڑے ہو دوسری ماں اور سے میں تھا سنگ آ گئی یہ نہیں لگ رہی ہے سلسلہ کی میں جب پانچ جگہ نے کوئی کہ یہ دیکھ لی جی اصلاح طریقے میں قرآن کی اس صورت شدہ سے نندے گریجے بدانا سے کتاب صرف اسلام آپ جنر مداخلت کتاب یہ مایا سورت نندے گریجئے گیزائی کی وائی اور پکو وائی بستی پوجائی کی وائی کی وائی نم دے البلد سورت بالکل چلو رہے تھے دیکھ کے اسلام جتر آیا ہو ذکر سور پری یو اصل اصلاح لیے آرکیگی یہ دیکھتے نمبر منس ملک مشر جماعتش کی کو دار ہونے والے کی پر ہونے کی ان میں کٹا جو ان تھا سارے ماتا دین سلارت بھی مال تو صحیح جائے لگی آیا صحیح جائے سمجھے سخت کو کا بچن اور اطعام ان کی اور قیمت کا بچن جب خل کو سخت جہالت نہ ساچے گی باغری کی دلی دسگاری پرانی اور غلامان مذہب دامانم دا تو سخت کو کا بچن اگر سخت کی بجالت کے خطرے اگر خلاف کریں اور جو کم نادار مسکین دے نو اطعام ان کی اور قیمت کا بچن کل کی یقین دے باغ پار مرد جڑائے ہوتی ہے نہیں رکھواسی نہ ہوئی آئی کیا جات پورا ناراض تھی آدھو جی نہ آلم وتاواس اور ہات کے ہاتھ نظر دے ہمیشہ بیان صحیح سی نو ملک بہت ابد لگے و تواس اور دیر مرحم مرگر کا بھائی خیر دے دینے پوری دی سدے کنزلو کرو نہ خیر دے معافی سے بادری اصول دی ماں تو یہ تفصیل سر رہے لیکن میں آؤں یہ دور مجھے بہو کیوں ہے میں دیکھا لیتی ہوں رو دکھ دے میں لڑ میں اپنی غلط سر کے رس کے گین کٹے میں لکھوں یہ دیوا ہے میں دودھ آپ کو کہ یہ ملک میں شران رام دیکھی میں ملک بلا سن ہوں تاسو د پری د اصلاح صورت تو ہمیں ہم قرآن کی نیت کرے آج گئے آتا شہر اسلام ہو سرا ہو سکے ایک کے کو منزری نمام لوگوں نے راست کرمولا سے فری میں تو خوش کو ہوئی دادا کی کتاب دے کہ پڑھے کے اجلاس تھے فلش تھے جنگل تھے تھا جو زیاد مشر راغلو ممبران شرمینا نے زکات گفت کی رارد گھومنے چیئرمین دے ہمارے سدار گے ماں اور میں احساس ہوتے یا وسط ہوئے حکومت متبادل نظام دوری پروگرام جوڑی میں علیہ سمن کو میرے دلویسی پراشرتی گو مکن مندر کے نو سن ایک سو اناسٹھ کے لحم سلطنت کا ابھی شدہ چیف جسٹس تاجیب یوسف ابو نظر رحمت اللہ علیہ شاگرد دل ایشیا اباد یورپ چیف جسٹس نے سگے گرو بادشاہ ہو تو ہاتا دا قرآن اب سنت پور سود د زکات سن تقسیم اور اخراج تقسیم طریقے اخرا اگر یہ کتاب نکلے گئے تقریباً گنی سو سکے کے لیے آگو پاگے کے ظاہر دے دی کہ زکات بدا سے تقسیم دی اور تو زکات طریقہ دارا منعقاد کے سب کون ہوں کیا رمیش اور مشیر کہہ رہے کہ بد وقت دلسی سو سال مست پروگرام نکلے شروع رہے جمالیات اور تقسیم زکات دہوش اور دریج یوسف اور پوری دنیا میں مسلم کرے گئے اور پوری دنیا کے کتاب شاعر رہی وہ مصیبت ہے پیرون بادشاہ سے تو دیر میری پوچھ جی زمین اسلامی سے کا تھوڑا سامل رہا اور زمین کتاب تھوڑا سامنے گئی نتیجہ ادارہ سمن گئے جو دنیا ضلع اور رسولی جو دنیا ہر کونے کے تو ڈاکٹر تو خرا ڈے دے نہ کفار کو جولائی کے جب دولت مند ہے نہ پریشان دے تو دار کتاب کو تم راوت نے اردو دے درد شروع کی نیو خود دنیا دی جتی اجین دا کر کے نہیں سر طریقے مسلم ہوتے گئی نہیں اردو طریقہ دارا کہ منگ دے انتظام کو پپڑوں محلوں کے جمنوں کے علماء مجبور کو دا قرآن درست کی یو عالم دا فل شوق نہ آرام دے اخل کو تمینت کے رہی ضرورت درست ہوں اوغ جد جات کی اللہ نے داغ مال و نف اولاد کے خیر و برکت رکھی تو دا مخلوق تعاون نش دے نہ دفاع تعاون ہو تو پہلے نہ دے دا مخلوق کے وہ گردان دے نخرائے کو رحمان اور رحیم دے نخرا بدیرا کسان پیدا کی اغبل کارے جہاز کرم ماں تباد خل کے سات سن تتیس تینتیس کے آج روپے میں کڑے ہوں میں نے بیاہ والے نسل تھا میں نے نو کر نہیں گی وہ سری میں سن تینتیس کی ماں دل کا دعا کرے ہوا کہ بڑا پختانو قرآن باندھ رہا ابھر دے اخبار پختانو جو سنت کو فن کو ہوتی کہ دئی نے رسم رواج ہو کے دس دیتی اور دئی نے کت لکھی میں سلوس کا لوں چھوں ما چڑا اسلم دورا مادہ او اور پاس سر ما کے قرآن درس چیز اور سنت ترین منظر منسار اسلام کے سلوئے سال کا پیز حصل کے پمنڈ منڈا کوئی سور دلا نہ اللہ اور داؤنے کو تروار رب ہوئے تا ترا تاج دشمن سماج شو سلوے سال پس اگر تم کار کے ساتھ لے گئے ہمارا کامیاب سے نو اللہ زرال سچ کیا راتوں میں سلوے سالہ زمانہ غدواشی دی اور اللہ کو مل کے قرآن جاری کر حتیٰ کے زمانہ کا دشمن کو قرآن داس کی تو تم نے قرآن داس کی عمل کے کہیے کہ پوئی گی کہ نہیں پوئی گی وہ خبر ہے زما من اللہ نہ خوشحال ہے نہ زما یو نیت داؤ کہ دفرا پر دلبار کے کہ کل سرے سال مت ماں فریاد کرے زد خدا حمد و ثنا شکریہ ادا کروں کہ اللہ نیکان خلق پیدا کر اور پریمن کے تو قرآن درسن شروع کر اور دا زمان نیت دے کے چلدا سلسلے جاری اور دا سے علماء پیدائشی زمین ملک دے زر کرے گی اور پری ملک تو خدا رحم کیجیے زور تاس عرض کو کہ تم لوگ تاس اللہ کا کوئی پشپا عرض کے تو دیکھ ڈالا دو ڈالا سلور تھا تلور ر سات ساری لف جمع تفیم گی شارت تلور دماغی الس تین زدما خام دی گی ستن دی ستنگی اور پہاڑ رساک چو آئی یہ دن سراق المس نقیم اللہ امی کا خود کتاب ہوتے مجھے سڑے یو گل یہ جلدو کیا خود یو گل دوست کرے کہ جلدوز تانے پا کے میں آگے پر لوگ معاف نہ کروں اور جماعت کی ٹول مخوق پہ لانا کوئی مسجد لانا ہی مسجد ہے اور منگا دس کا اوتاس وعدہ وہ چکوا نہیں تب کتاب کے ماں کتاب پہ اور منگا دیا کا مار لوس میں دار مسجد کو نہ دے ادھر بلا مسجد دے مجھے تھا لوس اے دن سرا تو مستقیم سے لوائے تھا دا آئے میں پسار دار اس پر لوگ اور اور تین یو یو ٹکٹ دسوں اللہ کی زما استاد ہو ذریعہ دن کیا کر گئی افراد مولانا فرض حق دیر جلد کی چلا گئے دس قرآن آبادی جمع دونوں ڈھیر دی من رکھے ڈھیر دی اور افراد کتاب کی نہیں تو جنس کے زمین دے دا حسرت اور داسوس نصیب دی لیکن جان داس فرض پیدا کی گی اللہ کی خوشی پر کی واقع دعوانا